إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك باركت معزز سامعین کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کا چند حصہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے ہر بات کہنے کی ہم طریقے سے کہنے کی ریت سے کہنے کی اللہ مجھے توفیق عطا کرنا ہے اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق اللہ عمل کی توفیق عطا کرنا ہے اور اللہ امت کا درد دے کر امت کی فکر دے کر امت کا صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو آفیت کے ساتھ قبول فرما دے عزیز میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا ہے یا اٹھائیس پارے میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ ایک وہ عورت ہے جو حضرت نوح علیہ طلاق و سلام اور حضرت لوت علیہ سلاد السلام کی بیویاں ہیں نبی کی بیویاں ہیں مسلمان ہیں ایمان ہیں لیکن جب انہوں نے ایمان کی قدر نہ کی تو ہم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ایمان کے ساتھ نیک آمال ہونا شرط ہے ادھر نبی کی بیویاں ہیں لیکن انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تو اللہ نے نبیوں کی بیویوں کو بھی جہنم کی آگ سے بولو بھائی نہیں بچا اور نیچے چل کر اللہ پاک نے اپنے دشمن کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو فرون جس کو میں نے سارے چار سو برس تک اس کے سر میں درد بھی نہیں دیا مال و دولت بھی دیا تھا سب کچھ دینے کے بعد وہ میرے ساتھ ٹکر میں لگا کہ انا ربکم العالی میں ہوتا ہوں لیکن اس کی بیوی ہے اس نے جادوگروں کا وہ کرامت کو دیکھا تو وہاں ایمان لے آئی وہ کہنے لگی آمندھو سا وغارو موسا علیہ السلام کو اس سلام کے سامنے جادوگروں کو کھڑا رکھا جلالین کی شرح کمالین ہے جو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کی تفصیل جلالین اس کی شرح ہے کمالین اس میں لکھا ہے کہ پوری دنیا سے جادوگروں کو بلایا اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے بھی جادوگر گیا تھا حضرت موسا علیہ السلام تلاق کے سامنے تمام دنیا کے جادوگروں کو کھڑا رکھا اور جادوگروں کو کھڑا رکھ کر فرون نے چیٹی ماری یہ واقعہ تو مشہور ہے آپ کو یاد ہوگا تو تمام جادوگروں نے اپنے اپنے رسیوں پر پھونک ماری اور زمین پر ڈالا تو تمام رسیاں صاف بن گئی حضرت پوسا علیہ السلام کو السلام کے ہاتھ میں آتا تھا سلام تو السلام کے ہاتھ میں آسان تھا اللہ نے موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو تو پتا ہے لیکن میں آپ کو ایمان بتا رہا ہوں اللہ سے ہونے کا یقین بتا رہا ہوں حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں آتا ہے اسے میں پتیوں کو جھاڑتا ہوں بکریوں کو چلاتا ہوں میں ٹیک لگا کر سوتا ہوں لیکن اللہ نے پوچھا کتنا تھا تیرے ہاتھ میں کیا بھیا کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے بس اتنا جواب دینے سے کام نپٹ جاتا لیکن بڑھا کر کہا قال عليها على ولي فيها ہیا اخرى میں اسے پتے جانتا ہوں بکریوں کو چلاتا ہوں ٹیکا لگاتا ہوں اللہ نے کہا یہ کو دار اب میری عقل اور آپ کی عقل کیا کہیں کہ میرے حفاظت کے لیے اتنے سارے سانپ کے بیچوں ایک اصا ہے میرے پاس کوئی سانپ آئے گا تو میری اصے سے میری ذاتی کیا کروں گا بولو سے حفاظت کروں گا اور اللہ آسمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آسے کو ڈال دو عقل میں بات آنے والی ہے نہیں میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کہتے کہ نہ اللہ یہ میں نہیں کروں گا تو جو کرنا ہو کر میں یہ عطا نہیں ڈالوں گا کیوں کہ ہزاروں سانپ میرے قریب آ رہے ہیں اور میرے کو تو عطا ڈالنے کا کہہ رہا ہے تو میں میری حفاظت میری سیفٹی میں کیسے کروں گا میں نہیں ڈالوں گا وہی آج میں اور آپ کر رہے اللہ نے کہا پانچوں کی نماز پڑھو اللہ کے اللہ کے کام میں ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں آفس میں جانے کا وقت دکان میں بیٹھنے کا وقت گھر میں دینے کا وقت آج اللہ کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ جیسی جمعہ ہم کہتے ہیں کہ مول صاحب دکان پہ گھنٹہ بہت زور و شور سے چلتا ہے جمعہ کا جب نماز کھڑی ہو جائے گی ہم دوڑ کر نماز پکڑ کر لیں گے یہ جادوگروں کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی حضرت موسا علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب میں کیا کروں میرے نام سے کو ڈال دے حضرت مسا نے کہا یا اللہ اتنے سارے صحت میں میرے ذات کی حفاظت کے لیے ایک عقائد لکڑی رکھتا ہوں تو اب وہ بھی کچھ ڈلوا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو کہا بولو بھائی وہ کرو اسی طرح اللہ نے قرآن نے کہا الذین آمنوا ایمان والو الى اللہ نہ اے لوگو اے ایمان والو تم جلدی سے جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ جب جمعہ کا وقت شروع ہو جائے تو لین دین بھی کیا کر دو کیا مولانا کرتے ہیں کچھ نہ کر ترجمہ کیا ہو اللہ نے کہا کہ جمعہ کے وقت لین دین کرنا بھی مکرو ہے اور آج وہ لوگ ہم کو بولو اسی وقت میں شیطان کہتا ہے کہ ابھی گھراتی آ رہی ہے ابھی کمالے بعد میں مجھے موقع یا نہ ملا اللہ کہتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو جائے اور علیف داؤ شریف کی حدیث سنا کر جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ جمعہ کے دن چار کام کر لے کوئی آدمی جمعہ کے دن چار کام کر لے ایک قدم اس کا دنیا میں دوسرا قدم اس کا جنت کے اندر وہ حدیث کیا ہے عمل کرو گے تو بتاؤں کریں گے انشاءاللہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرو کیا کرو بولو سے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے اچھی طرح غسل کرو اور آج کتنے بندوں کو جنابت کا غسل کرتے نہیں آتا آپ غسل کرتے ہیں کان کے پیچھے کا حصہ کوڑا رہ جاتا ہے نام کے اندر یہ دیکھو خنسر بنسر گستا اور کیا ہے انگلیوں کے نام تم نے کبھی بھی سنے ہوں گے کتابیں پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ انگلیوں کے نام ہیں یہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھوٹی انگلی سے اپنے ناپ کے اندر پانی پہنچاؤ آج بتاؤ ہم لوگ غسل کرتے ہیں پانی پہنچاتے اللہ ماشاء اللہ آج ہمارا غسل ہی نہیں ہوتا غسل نہیں ہوگا تو وہ لوگ اردو ہوگا وضو بھی ہوگا تو نماز صحیح ہوگی اب اسی حالت میں ہم نمازیں پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے عبادت کرتے رہے اس کا اثر ہمیں ملے گا آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اتنا اتنا کرتے پھر بھی ہمیں کوئی راحت اور چین اور سکون ملتا نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی سے ناپاکی سے پاکی کس طرح حاصل کرنا ہے پہلے یہ سیکھ لو آج مسلمانوں کتنے اخبار بڑوڈا میں تھا بڑودا میں ایک آدمی مجھے سوال پوچھنے آیا صاحب یہاں کی عورتیں اس طرح گسل کرتی ہے میں آج کا ماحول بتلا رہا ہوں جو نہ خود پڑھتے نہ اپنے اولاد کو پڑھاتے کل میں بڑودا میں تھا اب کام میں وہاں بیان تھا تو وہ مجھے دو تین یہاں کے سورت کے تھے بڑودا کے تھے سورت ریلوے اسٹیشن پر وہ کیا کہتے ہیں ٹی وی ہے میرے پاس آیا کہ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے کا پوچھوں کہ یہاں کی اور یہ مسئلہ گھڑا ہے کیا کہا کہ گزرے جنابت سے پہلے بال کو دھو دو پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ پھر جب بھی ٹائم ملے اپنا غسل اتار لو بولو مولانا ہوگا اب بتاؤ اسی حالت میں کھانا پکائے گی اسی حالت میں کپڑے صاف کرے گی حالت سے مسلمانوں ہم دنیا کے کام کاج گے تو برکت ہوگی آپ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو میرے پاس اور آپ کے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان کے بعد علم ہونا چاہیے اور علم کے ہونے کے بعد اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے آج ہم لوگ اللہ کے حکم کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو کیسا ماننا چاہیے ہم کو نہیں پتا آج کتنے ہم جوان بیٹھے پوچھو نماز کے واجبات کتنے ہیں اتنا ماشاء اللہ کسی کو پتا ہو نماز میں سب ایسا ہوا کب واجب ہو جاتا ہے نہیں پتا نماز میں فرض کتنے ہیں نہیں پتا یہ چیزیں موٹی موٹی چیزیں یاد کرنا ہے اس کی زندگیوں میں ڈالنا ہے کہ بھائی سجدہ ایسا ہوا کب واجب ہو جائے جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ ایسا ہوا واجب ہو جاتا ہے اور واجب چھٹنے پر سب ایسا ہوا کر لیا تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر تم نے فرض چھوڑ دیا اور کب جیسا ہوا کیا تو نماز ہوگی نہیں فرض چھوٹنے پر نماز کو واپس لوٹانا ہے آج ہماری عبادتوں میں جان نہیں ہے اور جان اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمانوں ہمارے پاس علم نہیں ہم جانکاری نالج نہیں رکھتے یہ چیز کروں گا تو یہ چیز صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اس کا نالج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے عزیز و میرے پیار ہو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلام وسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اکے کو ڈال دو اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ تم جمعہ کے لیے جلدی آیا کرو ایسے تو پانچ لوگ کی نماز فرض ہے لیکن جمعہ کی فضلت میں آپ کو سناؤں تو ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے کہ جمعہ کیا چیز ہے اور جمعہ کی سب سے پہلے خطبہ اور سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھا تھا اور جمعہ کی سلسلہ کب شروع ہوا یہ پوری تاریخ ہے اور مسلمانوں یہ جمعہ کا دن ہمارے ہفتے کی عید ہے یہاں تک کہ جب قبرستانوں میں آرام ہوتا ہے جب جمعہ کا دین آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا دو جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جمعہ ختم ہو گیا واپس اپنا عذاب شروع کر دے اللہ کہتا ہے جمعہ کی برکت سے میں نے پورے قبرستان والوں کی کوشش دی جمعہ کا دن اتنا بڑا ہے اور ایک فضیلت سنو جمعہ کے دن کسی کی موت آ جائے جمعہ کب سے شروع ہوتی ہے جمعرات کی مغرب سے اور جمعہ کی مغرب تک کیونکہ اسلام میں رات پہلی آتی ہے اور وہ لوگ بعد میں آتا ہے جیسے انگلش میں رات کو بارہ بجے دن بدلتا ہے تو اردو میں مسلمانوں مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اس لیے عزیز میرے پیار اور جمعہ کے دن کسی کی موت آ جائے اللہ پاک اس کا قبر کا سوال جواب کیا کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جمعہ کے دن چار کام آدمی کوئی کر لے اچھی طرح غسل کر لے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر دیں لیکن تھوڑا دھیان سے کر لے تھوڑا دھیان سے کر لے کان کے اندر پانی پہنچے کان کے پیچھے ناپ کے اندر جتنی نرم جگہ ہے بغل کے نیچے ہاتھ پھیلا کر پانی پہنچائے اسی طرح اچھی طرح کیا کرے وہ لوگ آئے غسل کرے دوسرا کام جلدی مسجد جد میں آئے اور تیسرا کام کیا کرے ممبر کے قریب بیٹھے اور چوتھا کام ہے خطبے کو دھیان سے سنے خطبے کے درمیان باتیں کرنا کیا ہے وہ لوگ آئے منع اور جو آدمی بات کر رہا ہے اس کا جمعہ کا سواب کو کیا کر دیا جاتا ہے منسوخ کیا دیا جاتا ہے آج مسلمانوں یہ سب کو میرے اور دربار آپ کے اندر ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے سماج میں ہیں یہ باتیں کیونکہ آج ہر سب نوجوان جب خطبہ خطرہ کھڑا ہوتا ہے امام صاحب یہاں ممبر پر کھڑے رہتے اور باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتے لوگ باتیں کرتے اور کہا کہ ایک امام خطبہ دینے والے کو حکم ہے کہ بات کرنے والے کو چپ رکھے ورنہ مختلف کو نہیں حکم ہے کہ تو کسی کو کہ ورنہ تیرا جوتا واپس جائے گا اتنا کٹھن حکم ہے لیکن ہم جانتے ہی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چار کام کوئی کر لے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قدم پر اللہ ایک سال نفر روزے کا سوا بتا فرمائے گا کیا بولو بھائی ایک سال روزے کا ثواب اور ہر قدم پر اللہ ایک ایک سال نفر روزے کا ثواب عطا کرے گا تو مہینے کی کتنی جمع ہے چار تو بتاؤ کتنے سال کا سواب روزے کا اور اللہ نے فرمایا روزے کا ثواب میں نے کسی کو ظاہر کیا نہیں روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اس لیے کہا کہ پوری زندگی جمعات کے دن کوئی آدمی یہ پابندی کر لے تو ایک قدم اس کا دنیا میں دوسرا قدم اس کا جنت تو کرو گے میں بولو ان شاء اللہ ہاں آپ کے سورے کہب پڑھو سورے کہب پڑھنے کے کیا فائدے ہیں جمعہ کے لیے اس کو کبھی ان شاء اللہ بیان کروں گا مجھے اصل بات پر آنا ہے تو عزیزوں میرے پیارو حضرت موسا علیہ السلام کو السلام کو اللہ نے کہا اور دیکھو دادو حضرت موسا علیہ السلام کو السلام نے کہا اللہ تو ہسے کو دلوا رہا ہے تو میں حفاظت کس بات سے کروں گا اللہ نے کہا تیری حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ کو تال پھر کیا ہوتا ہے حضرت موسا تو السلام طلح نے ڈرتے ڈرتے اشے کو چھوڑا تو تمام سانپوں کا کیا بن گیا اجگر جس کو گجراتی میں کہ ازدہا اجگر بن گیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی رکنے میں کھا گیا اب کھا گیا تو منچ پر کون بیٹھا ہے پھر اس کے بازو میں کون بیٹھی ہے آسیا وہ بولی آمن تو میری موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لیا نے کہا میری بلی مجھے نہیں چار درباریوں کو کہا اس کو نیچے اتارو اور چار درباریوں کو کہا کہ پتھر کی بڑی چٹان لے کر آؤ پتھر کی بڑی چٹان لے کر آؤ اب مسلمانوں آسیا ادھر چار درداریوں نے پکڑا ہے اور دل دل میں دعا کرنے لگی کیا دعا کرنے لگی دیکھو ابھی ایمان لال اور نام کیا رہی ہے بولو سے اور ہم بولو بھائی کتنے سالوں سے ایمان لائے اور نام کیا رہے ادھر آپ کا ایمان لیا اور فرون سامنے ہے اور چار درباری نے پکڑا ہے اور چار درداری پتھر کی بڑی چٹان لینے کے لیے گئے کہ وہ پتھر کی بڑی چٹان لے کر آؤ اور یہ ظالم کے سینے پر اور سر پر مار کر کچل کر ختم کر دو کیوں ظالم کے نزدیک کہ اس نے لا الہ الا اللہ مسا کلیم اللہ کہا اس لیے ظالم بن گئی لیکن جب یہ کلمہ پڑھا تو اللہ کے نزدیک کیسی بن گئی محبوب بن گئی ادھر چار درباریوں نے پکڑا اور یہ دل دل میں اس لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے مسلح بچھانا ہاتھ اٹھانا مسجد میں آنا کرے تو اچھا ہے مستحب ہے نہ کرے تو کوئی ضروری بولو گا نہیں ہے اچھا ہے وضو کرے مسجد میں آ جائے دو لطا چلا تو پڑے اور ادب کے ساتھ اللہ سے مانگے دھیان اور توجہ کے ساتھ تو یہ اچھا ہے لیکن کام کاج کرتے کرتے بھی لگتا اپنے اللہ سے دل لگا سکتا ہے یہ چار درباری نے پکڑا ہے آسیا کو اور یہ دل دل میں دعا میں لگی اور دل ملی اینڈ وجہ پری وجہ ہمارے لیے چند چند مہن جی یاد کرنا اور مجھے یہ فرون کا محل نہیں چاہیے مجھے اس فرون سے اور اس کے دروازے سے میری حفاظت کرنا ہے قرآن یہاں بات ختم کر دیتا ہے اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آسیا میرے بھائی حضرت موسا پر ایمان لے آئی اللہ نے وہ دل دل میں دعا کرتی تھی اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا وہ پتھر لانے نہیں پائے اس سے پہلے اللہ نے آپا کے روح کو نکال کر جنگل میں داخل کر دیا وہ بھی قرآن میں کس وقت پڑا ہوتا ہو یا اطمینان والی روح اے مسلمان کی روح کی تو تیرے پروردگار کے پاس چلی جا تیرا اللہ تج سے راضی اور تو اللہ سے راضی اور کہا میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جا ولی جنت اور میری جنت میں داخل ہو جا میرا کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے قرآن کا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تو مسلمانوں دیکھو میرا کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ایک ہے ظالم بادشاہ کی بیوی ہے اور ادھر ایک طرف بولو دو نبیوں کی بیوی ہے واہلا اور واغیلا یہ نبیوں کی بیویوں کے نام ہیں حضرت لو علیہ و سلام اور حضرت لوت علیہ و اسلام کی بیویوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی ایمان لانے کے بعد کیا کیا بولو ایمان تو تھا لیکن اللہ کا حکم توڑا تو اللہ نے کہاں ڈالا جہنم میں ڈال دیا نبی بھی بولو بھائی ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا کوئی ادھر فروغ کی بیوی ہے اس کے پاس ایمان بھی تھا وہ جب یہ موجودہ حضرت موسا کا دیکھا تو وہ ایمان لیا اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکم کو مانا اور کہا فروغ تیرے محل کو میں لات مارتی ہوں اور میں جنت کے اندر محل تیار کر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں تو ایمان کے بعد نیک آماد کریں گے تو جنت میرے اور آپ کے لیے وہ لوگ ہے ایمان کے بعد ہم نے لوگوں کے پیسے کھائے لوگوں کی زمینیں دبائی لوگوں کے حق مارے ہم پھر کہیں گے ہم تو جنتی ہے رہے تو بتاؤ ہم سے اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ نادان کوئی ہے میں آپ کو حضرت علی کے ایک واقعہ بتلاتا ہوں ایک حدیث میں نے تین چار دن پہلے میں کلاس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا ایک حدیث میرے نظر سے گزری کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے چلتے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے چوٹی آ گئی جس کو ہم گجراتی میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ بھائی کیڑی چوٹی آ گئی جس کا پاؤں حضرت علی کے پاؤں سے لگا تو کیا ہو گیا زخمی ہو گیا زخمی ہو گیا وہ چونکہ رہتی رہتی رہتی رہتی اپنے دل کے اندر چلی گئی اپنے دل کے اندر چلی گئی اور چلی جانے کے بعد رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوئے اللہ کے نبی کو خواب نے دیکھا ادھر شجاد بھائی ہے اور ادھر بولو بھائی اللہ کے نبی کے کیا ہے داماد ہے اللہ کے نبی کیا ہے سسر ہے اور تمام نبیوں کا سردار ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علی آج کیا معاملہ ہوا آپ سے تھوڑا دھیان سے سنو علی آپ سے کیا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں جا رہا تھا میرے پاؤں کے نیچے چوٹی آ گئی اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا ہوگا کہا علی دیکھ وہ چونکہ تیرے لیے مغفرت کی دعا نہ کرتی تھی تو برباد ہو گیا ہوگا حضرت علی کو کافی نے بولو بھائی ایک چونکی کی تکلیف دینے پر کہا کہ تیرے لیے اللہ کے پاس معافی نہ مانگتی تو علی اللہ تیرے کو کبھی معاف نہ کرتا اللہ کے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ نے پوچھا اس چونکی سے کیا علی نے آپ کو جان بوجھ کے تکلیف پہنچائی کہا میں نے اللہ اس کا آنا تھا اور میرا وہاں سے گزر تھا تیرے یہ اس بندے کا حضرت علی کا اچانک کا پاؤں میرے پاؤں پر گر گیا اور میرا پاؤں زخمی ہو گیا اس لیے مجھے تکلیف ہو گئی اس کا ارادہ نہیں تھا اس کا ارادہ نہیں تھا وہ تو اچانک ہو گیا اللہ تو تو نیت کو دیکھ کر کیسے کرتا ہے نا جان بوجھ کر علی نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی تو ان سے معاف کر دے اللہ نے فرمایا علی دیکھ سوتی معافی نہ مانگتی تو میری تجھے معافی لیکن یہاں پر ایک حقوق و عبادت کا مسئلہ بتلاتا ہوں یہ تو چونٹی کا حضرت علی کا واقعہ یہاں سے ایک مسئلہ بتلاتا ہوں جہاں تک بندے کا حکم کا معاملہ ہے جہاں تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک بولو اللہ معاف نہیں کرے گا آج رات دن میں ہم کتنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں رات دن میں ہم زبان سے کتنے کو جھوٹ بول دیتے ہیں اور کتنوں کے پیسے دبا لیتے کتوں کی ماں بہنوں کی مسلمانوں ہم عزت لوٹتے ہیں ہم کو پتا نہیں چلتا ان کا دل اور ان کی مسلمانوں آتما اور ان کا اندر سے نکلنے والے چاہے زبان سے بس دعا نہ نکلے لیکن جو دل سے آہ نکلتی ہے وہ انسان کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے آج میں بھی جنتی بن کے گھومتا ہوں آپ بھی جنتی بن کے گھومتے لیکن اپنی زندگی کو تھوڑا ٹٹول کر دیکھ لے کیا میں نے جنت والا کوئی کام کیا ہے ہاں جنت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے منا پھر ہلا دخل جنہ یہ کلمہ ہوگا تو جنت ملے گی لیکن کلمے کے ساتھ اللہ تمہارے بھی دیکھے گا اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو اللہ معاف کر دے گا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب بندوں کے معاملے ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک تو وہ لوگ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اس لیے عزیز میرے پیاروں آج ہم سب سماج میں رہتے ہیں تو آج ہمارے ہاتھوں سے ہماری زبانوں سے ہمارے پاؤں سے ایسا پھیل اور ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو کیا ہو جائے تکلیف ہو جائے ہم ایسے کام نہ کرے ورنہ مسلمان ہو چاہے وقت کا محدث ہو وقت کا امام ہو وقت کا بخاری لکھنے والا ہو بخاری شریف کا ایک واقعہ سناؤ سناؤ بولو وقت نہیں ہونا سنا دیتا امام بخاری سیرت کا جلسہ سے اتر رہے تھے اتنے میں بنگی آیا بنگی تو بنگی امام بخاری کو دیکھ کر ایک سائڈ پر چمک گئے امام بخاری نے کہا تو مجھے دیکھ کر کیوں چپک حضرت آپ کے امام بخاری اور آپ کے سینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں محفوظ ہیں اور میرے ناپاک آدمی پاخانہ کو صاف کرنے والا آپ کے سینے کے ساتھ کس طرح لگ سکتا ہے آپ کے سینے کے ساتھ کس طرح لگ سکتا ہے بخاری نے کہا نہیں میں بھی تو انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہے اللہ نے میرے لیے اور چوائس کیا آپ کے لیے یہ کام چوائس کیا لیکن اس نے کوئی فرق کرنا نہیں چاہیے امام بخاری اس کو گلے لگایا کھا کیا بھگایا امام بخاری جب یہ کہا عزت میں آپ نے میری اتنی عزت کی ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے کیا یہ اخلاق تھی پھر وہ پورا خاندان لے کر آئے وہ لمبا چورا واقعہ آئے لیکن ابھی تو میرے پیارو امام بخاری بھی ہو لیکن مسلمانوں ان کے عمل برے ہو تو اللہ پاک پکڑ کر سکتا ہے یا یعنی بیٹھا ہو بڑے بڑے بیانات کرتا ہو چاہے جتنی بھی عزت ہو چاہے جتنی بھی شہرت ہو لیکن قیامت کے اللہ کہے گا تیرے تمام بیانات کو لوگ تم نے اس کا ایک روپیہ کھایا تھا اللہ اس کا حساب سے دے سکوں گا آج ہم مسلمانوں دنیا کو چلتے چلتے چلی جاتی ہے لوگ مر جاتے کھاتے کھاتے لوگ مر جاتے پیچھے پیچھے لوگ مر جاتے چلتے چلتے لوگ مر جاتے دنیا کون لے کے گیا ہے اور لے کے جائے گا آج دنیا کے پیچھے اللہ اللہ کے نبی کے حکم کو نہ توڑے اللہ اللہ کے نبی کو ناراض نہ کرے بس اللہ اللہ کا نبی جس چیز کا حکم دے دے ہم اس کو کر گزرے اور اللہ اور اللہ کا نبی ہم کو جس چیز سے روک لے ہم اس کو کیا کریں وہ لوگ جاتا جائے تو ہمارے لیے کامیابی ہے تو آج مسلمانوں سب نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے تو نوازا ہے لیکن ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے حکم کو مانیں گے بولے ان شاء اللہ ہم ہاں، کی نماز پڑھیں گے بولو ان شاء اللہ اور اپنے کو خود کو بھی دھال دین میں اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ یاد رکھنا آج اکثر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا دے قرآن ناظرہ پڑھا دیا پھر مسلمان اکثر نوجوان قرآن پوری زندگی ہاتھ میں نہیں پکڑتے پوری زندگی قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑتے پوچھتے کیوں کہ مولانا بچپن میں پڑھا تھا پڑھا تھا پھر تو قرآن کس نے پکڑا پورا قرآن بھول چکا ہوں کیا اس اولاد سے کوئی تمنا رکھ سکتے ہو جس کی تعلیم دینی چاہیے تھی مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کو سے سو کو فو ڈال دیا ہم نے اور جو دنیاوی تعلیم وہ بھی ضروری ہے تو وہ مختصر ہے وہ ساتھ میں آنے والی نہیں ہے دنیا فائدہ دے گی مسلمانوں یہ دین کے ساتھ دنیا سکھاؤ گے تو نور اللہ نور صرف دین سکھاؤ گے تو یہ اولاد قبر پر ایک سر ہے نہیں پڑ سکے آج خود بھی دین پڑے اپنے بچوں کو بھی دین پڑھائیں گے بولو انشاءاللہ اللہ ہاں صرف قرآن نازرہ نہیں اس کو مسائل بھی سکھاؤ آج عورتوں کو دیش کی پڑھاؤ کہ مسئلے مسائل جانے کے بھائی کیا عورتوں کے کیا مسائل ہیں وہ ایک ایسا نظام بناؤ کہ ہمارے اندر بھی دین آئے ہماری عورتوں کے بھی اندر دین آئے جب ہمارے اور ہمارے عورتوں میں دین آ گیا تو انشاءاللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اپنے اولاد میں بھی دین آئے گا تو آج تب نیت کریں گے نا بولو بھائی ان شاء اللہ آپ کے یہاں اجتماع کب ہے چار پانچ چھ جنوری جنوری پانچ چار پانچ چھ یہاں اجتماع ہے اتاروا اتاروا قریب قریب ہے ہے آپ کے جاؤ اللہ والوں کی آمد ہے اور اللہ والوں کی آمد مسلمانوں اتنی بڑی دولت ہے گزشتہ جمعہ میں نے سلاوت پورا بڑی مسجد میں وہاں بتایا میں نے کہ اللہ والوں کی سہولت کیا ملتا ہے وہاں میں نے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی ایسا شاعر تھا اس کا کلام بھی بڑا تھا لیکن پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن ان کے اندر ایسا جادو اللہ نے بھرا تھا کہ پبلک کو جمع کر کے رکھتے تھے لیکن ان کے اندر ایک بری عادت تھی وہ کیا تھی وہ لوگ شراب اسٹیج پہ بھی جاتے تھے تو شیروان میں شراب لے کر جاتے پھر مسلمانوں مولانا مانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت ان کو نصیب ہوئی پھر کیا پھر حج کرنے کے لیے گئے وہ پورا بیان پونے گھنٹے کا ہے کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر سن لینا کہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے اللہ والے کچھ نہ بولے صرف اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کی نظر بھی ہمارے اوپر گر جائے اللہ تقدیر کو چلتا گا تو عزیز میرے پیار خود بھی اللہ والوں کے پاس جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے جائیں گے بولو ان شاء اللہ تو عزیز آپ کے یہاں قریب میں اطالوہ پڑتا ہے وہاں تین دن اجتماع ہے چار پانچ چھ وہاں تمام لوگ جانے کی کوشش کریں گے بولو ان شاء اللہ اللہ آپ جتنی بھی باتیں کہیں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق آخر الحمد للہ کو آپ